پھر اگر نہ لا سکو ملن تفالو اور ہم فرمائے دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لا سکو گے تو ڈرو اس آگ سے وقود الناس والحجارہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے تیار رکھی ہے کافروں کے لیے اس آیت سے پہلے جو آیت ذکر کی گئی اس میں ان لوگوں کو کہ جو اس کلام الہی کے من جانب اللہ ہونے میں شک کرتے تھے اور اس کلام کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بنایا ہوا کلام کہتے تھے چیلنج دیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ اگر اس کلام کے من جانب اللہ ہونے میں اور اللہ کے کلام ہونے میں تمہیں کوئی شک ہے تو فاتو بھی صورت ہی مسلی تو قرآن جیسی کوئی ایک صورت تم بنا لاؤ تو یہ اسی مقصد کو آیت بیان کر رہی ہے کہ تمہیں یہ چیلنج اس لیے دیا گیا تھا کہ تمہیں اپنی بے بسی اور اپنی بے کسی اور اپنی آجزی کا پتہ چل جائے تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ تم بالکل بے کس ہو اور بے بس ہو اور تمہارے یہ بس کی بات ہی نہیں ہے کہ تم قرآن کریم جیسی کوئی صورت بنا کر پیش کر سکو تمہیں یہ معلوم ہو جائے اور تمہیں اس بات کا پتہ چل جائے کہ تم کلام الہی جیسا کلام نہیں بنا سکتے ہو تو جب تمہیں اپنی آجزی کا پتہ چل جائے تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم یہ بات مان لو کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور جس پر تم ایمان لے آؤ تو یہ مقصد اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے اور دوسری بات یہاں پر یہ بھی بیان کی جا رہی ہے کہ ہم نے جو چیلنج تمہیں کیا تھا تم اس کا جواب دے ہی نہیں سکتے ہو یعنی یہ مستقبل کی بات ہے اور مستقبل کی خبر دینا اس طرح کی یہ غیر ہے کہ تم آئندہ بھی اس کا جواب نہیں دے سکو گے ولن تفالو تم اس جیسا کلام ہرگز نہیں لا سکو گے تو یہ جو غیب کی خبر ہے تو, تو یہ قرآن ایسا کلام ہے کہ اس جیسا اور اس طرح کا بنانا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے تو یہ بے مثل کلام ہے تو اس جیسا کلام تم بنا نہیں سکتے ہو کہ جس میں غیب کی خبریں ہوں تو اس لیے بھی جو ہے تم اس کلام کو یہ مان لو کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ من نہیں اللہ اللہ کی طرف سے آیا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ نازل فرمائے گئے تو یہ قرآن ایسا معجزہ ہے کہ جس میں خیر کی خبریں دی گئی ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ کیا فرمایا انبیاء صادقین کے معجزات کا قرآن کریم میں ذکر فرمایا گیا ہے لیکن ان کے معجزات جو ہیں اب ایک قصہ اور ایک واقعہ بن کر رہ گئے اور ان انبیاء کو جو معجزات کا فرمائے گئے تو کسی کو ایک معجزہ ملا کسی کو دو معجزے ملے سب سے زیادہ اگر معجزات کسی پیغمبر کو ملے تو وہ حضرت موسا علیہ السلام ہیں کہ جن کے معجزوں کی تعداد نو تھی قرآن کریم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کہ بے شک ہم نے موسا علیہ السلام کو نو نشانیاں یعنی نو واضح معجزات عطا فرمائی تو سب سے زیادہ تعداد کسی پیغمبر کے معجزے کی جو ہوئی تو وہ حضرت موسا علیہ السلام کے نو معجزے ملے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جہاں تک معجزات کا تعلق ہے تو علماء اکرام نے ان کی تعداد چھ ہزار بتلائی ہے کہ حضور کو چھ ہزار معجزات کا فرمائے گئے اور سب سے بڑا معجزہ جو ہے یہ قرآن کریم ہے کہ جو قیام قیامت تک باقی رہے گا اور پھر یہ کہ کچھ معجزات تو وہ تھے کہ جو ہر نبی کے ساتھ ہوتے تھے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ اللہ کے نبی سے بعض باتیں اس زمانے میں بھی صادر ہوئی کہ جو ان کے بچپنے کا زمانہ تھا تو ایسی باتیں جو اللہ کے نبی سے بچپنے میں ظاہر ہوئیں ان کو اس میں ارحاس کہتے ہیں جیسے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ علیہ والسلام سے بچپنے میں ان سے کلام کرنا پایا گیا ابھی آپ جھولے میں تھے پالنے میں تھے تو آپ نے فرمایا تھا ابنی عبداللہ آسانی وضاء نبی وضاء اللہ مبارک وصلاۃ وزقا اور ہی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ کا زمانہ بچپن کا تھا تو آپ کو پتھر سلام کرتے تھے تو یہ ارحاس اور موجودہ وہ کہلاتا ہے کہ جو اللہ کے نبی جو دعوی نبوت کرتے ہیں تو اس کی سچائی کے لیے ان سے جو عجیب بات ظاہر ہو اور جو انسانی طاقت سے باہر ہو انسان کی عقل ہی میں وہ بات نہ آئے تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے اور معجزہ کے معنی یہی ہے کہ جو عاجز کر دیں تو جس قدر بھی معجزات ہیں آپ دیکھیں وہ ایسے ہیں کہ عقل انسانی حیران ہے وہ سمجھنے ہی سے قاصر ہے تو جو سمجھ میں نہ آئے ایسی عجیب بات اللہ کے نبی سے جو ثابت ہوئی ظاہر ہوئی وہ معجزہ کہلاتا ہے اور جو بات پنڈتوں سے جوگیوں سے اس طرح کے لوگوں سے ظاہر ہو تو اس کو استدراج کہتے ہیں تو معجزات جو انبیاء علیہ السلام سے ظاہر ہوئے ہیں ان کو دیکھا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ کچھ معجزات تو وہ تھے کہ جو بعض انبیاء علیہ السلام کے جو ہے وہ ساتھ ہوتے تھے اور ان کا اظہار ہوتا تھا جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم اطہر کہ آپ کے جسم اطہر کا سایہ ہی نہیں تھا تو یہ تو آپ کے ہر وقت ساتھ رہتا تھا کہ جسم کا سایہ نہ ہونا یہ موجودہ ہے اور اسی طرح سے آپ کے دندان مبارک سے روشنی نمودار ہوتی تھی نورانی شعائیں نکلتی تھی تو یہ موجودہ ایسا تھا کہ جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا تھا اور اور اسی طرح سے آپ دیکھیں حضرت موسا علیہ السلام کے ساتھ آپ کا آسا آپ کی جو لاٹھی تھی وہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہتی تھی تو یہ ایسا معجزہ تھا کہ جو ہر وقت ان کے ساتھ موجود ہوتا تھا اور کچھ معجزات وہ ہوتے ہیں کہ جو یعنی اللہ کے کرم پر اور اللہ پر اس ان کا سادگ ہونا ظاہر ہونا اللہ کی طرف سے موقوف ہوتا ہے جیسا کہ قرآن کریم کی آیات کا نزول کہ اللہ تبارک و تعالی ہی پر موقوف تھا جب چاہتا تھا یہ آیت نازل فرماتا تھا تو یہ مجھے بھی موجودہ ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ حضور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب چاہا اپنا کلام نازل فرمایا تو یہ ایسا موجودہ تھا کہ جو اللہ کی ذات پر موقوف تھا جب وہ چاہتا تھا اس معجزے کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرما کر ظاہر فرماتا تھا تو غرض یہ کہ اور انبیاء علیہ السلام کو جو معجزات تھا ہوئے وہ کچھ ایک تھے دو تھے زیادہ سے زیادہ نو تھے اور حضور کے معجزات تو اس قدر ہیں پھر یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کا جہاں تک تعلق ہے تو حقیقت یہ ہے کہ حضور علیہ صلاحت و تسلیم اپنے سر مبارک سے لے کر اور قدم مبارک تک اور معجزہ ہی معجزہ ہے قد قدم برحان تو حضور تو سرابا معجزہ بن کر تشریف لائیں اللہ رب العزت کی دلیل بن کر آئے برحان الہی کر آئے تو اس لیے آپ سر مبارک سے منہ مبارک سے لے کر طلب مبارک تک آپ کے یہ سب کا سب آپ سراپا جو ہے معجزہ کے اور پھر یہ بھی یہاں بات قابل ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو جو معجزہ عطا فرمائے ہیں جس زمانے میں جو نبی مبوس فرمایا گیا اس زمانے میں جس چیز کا اور جس بات کا زور تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی کو وہ معجزہ عطا فرمایا کہ جو اس زمانے میں جو بات اور جو چیز مشہور تھی اور معروف تھی لوگ اس کے قائل تھے معترف تھے تو اس سے بڑھ کر وہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کو عطا فرمایا مثال کے طور پر حضرت سیدنا موسا علیہ نبی علیہ السلاۃ والسلام کے زمانے میں جادو کا بہت جو ہے وہ چرچا تھا اور جادو بہت زور شور سے جو ہے یعنی ہوتا تھا اور اس پر لوگ جو ہے بڑا اعتقاد رکھتے تھے اس کے بڑے قائل تھے جادو کے جو ہے یعنی بڑے ماہر موجود تھے بڑے بڑے جادوگر جو ہے حضرت مصع السلام کے زمانے میں پائے جاتے تھے اور یہ اس دور میں اسی پر تکیہ کرتا تھا جادو پر اور جادوگر اس نے رکھے ہوئے تھے اور حضرت علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جادوگروں کو بلایا گیا تھا تو دیکھیں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علیہ السلام کو جو معجزہ عطا فرمایا لاٹھی کی صورت میں کی صورت میں تو وہ ایسا موجودہ تھا کہ جو سانپ بن کر سارے جادوگروں کے انتر منتر کو سب کو ہڑپ کر گئے تو سارے مل کر بے بس ہو گئے تو اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ دیکھیں تو طب کا بہت جو ہے وہ زور زور و شور سے چرچا تھا اور طب کی بڑی باتیں ہوتی تھیں بڑے بڑے حکمہ موجود تھے بڑے بڑے ہے وہ امراض کے علاج جو ہے وہ کیا کرتے تھے لیکن وہ بھی جو ہے ایک طرح سے اور بے بس تھے اندھوں کو جو مادر داد اندھے ہوتے تھے ان کو بینا نہیں کر سکتے تھے مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے تھے تو اللہ تبارک مطالعہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ جس کے سامنے بڑے بڑے جو ہے حکیم اور بڑے بڑے معالج جو تھے وہ بے بس ہو گئے کہ آپ نے جو ہے مادر داد اندھوں کو بینا کر دیا اور مردوں کو زندہ کیا تو یہ ایسا موجودہ تھا فرمائے سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل مبارک میں فصاحت و بلاغت کا بڑا زور تھا بڑے بڑے ادیب اور بڑے بڑے طریقے جو ہے موجود تھے بڑے بڑے شاعری موجود تھے جن کو اپنی ادبیت پر اور اپنی فساد و بلاغت پر بڑا ناز تھا بڑا گھمنڈ تھا تو آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا یہ کلام عطا فرمایا یہ قرآن عطا فرمایا کہ جو فصاحت و بلاغت اور ادبیت کا ایسا مرسہ اور مرقع جو ہے شاہکار ہے کہ جس کے سامنے عرب کے بڑے بڑے فصحا اور بلاغا اور ادبا عاجز آ گئے اسی لیے حضرت مجدد دین و ملت حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائے آگے یوں ہے دبے لچے فسحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں یہ معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا فرمایا گیا کہ جس کے سامنے سب کے سب جو ہے وہ عاجز اور بے بس ہو گئے تو اب جب یہ بات سمجھ لی تو اب یہ بات یہاں پر یہ سمجھنا بہت آسان ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جو نبوت کا دعویٰ کیا تو اس زمانے میں تو سائنس کا بہت دور دورہ ہے سائنسی ترقی بڑی جو ہے وہ زور و شور پر ہے اور سائنسی ایجادات کا بڑا جو ہے وہ زور اور شور ہے بڑا اس کا جو ہے یعنی چرچا ہے تو اگر یہ سچا ہوتا تو پھر اس سے بھی ایسی کوئی سائنسی ایجادات جو ہے وہ نمودار ہوتی ظاہر ہوتی کہ جو اس کے دعوے پر جو ہے وہ دلیل بنتی <laughs> اس نے سب سے بڑا اپنا معجزہ جو پیش کیا تو وہ ایک خطبہ ہے اس کا جس کو کہتا ہے خطبہ الحامیہ خطبہ الحامیہ جو ہے اس نے جو ہے اپنا اس کو موجودہ قرار دیا ہے اور یہ خطبہ الحامیہ کیسا ہے کہ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس اس کے خطبہ میں دو سو غلطیاں نکالی تو ظاہر ہے کہ غلط نبی تھا تو اس کا اس کی باتیں بھی غلط ہی ہونا تھی تو غلط ہی موجودے ثابت ہوئے اس سے تو یہ درست تھا ہی نہیں جھوٹا تھا تو اس لیے جو ہے اس سے باتیں بھی جو ہے وہی ہوئی جو جو غلط تھی اس کی بنیاد ہی غلطی پر تھی تو اس لیے جو ہے اس سے جو کچھ بھی صادر ہوا وہ سارا سارا جو ہے وہ غلطیوں کا ڈھیر اور غلطیوں کا جو ہے وہ پورا مجموعہ اور مرکز ہے تو بہرحال قرآن کریم اللہ رب العزت کا ایسا آخری کلام ہے کہ جو قیام قیامت تک باقی رہے گا اور اس کا جو چیلنج تھا وہ بدستور یعنی نزول اس زمانے وہی سے لے کر اب تک جو ہے موجود ہے اور اب تک جو ہے کوئی بھی بے دین اور کافر جو ہے قرآن کریم جیسی کوئی صورت جو ہے نہیں بنا سکا اگر وہ کوئی صورت بنا سکتے تھے یا بنائی ہوتی تو وہ تو اس کی اتنی اشاعت کرتے اتنا اس کو چھاپتے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا تو پتہ ہی چلا کہ وہ قرآن کریم کا جواب دینے سے آج ہے اور کیوں نہ جب قرآن کریم یہ فرما رہا ہے کہ تفالو کہ تم نے تم ہرگز ایسا تم نے ایسا نہیں کیا اور فلم تفالو تو یہ سن لو کہ آئندہ بھی جو ہے تم اس کا جواب نہیں دے سکو گے تو کیسے جو ہے وہ کوئی صورت بنا سکتے ہیں کیسا جو ہے وہ کوئی جو جیسا کلام پیش کر سکتے ہیں پھر یہاں پر یہ بات بھی دیکھی کہ قرآن کریم جو ہے اللہ کا ایسا بے مثل کلام ہے جس کے بارے میں کفار نے بھی اور حالانکہ جو ہے وہی حروف ہیں کہ جن سے جو ہے وہ یہ اہل عرب اپنی گفتگو ہیں اور اپنا کلام اور اپنے قصیدے اور اپنے شعر کہتے ہیں وہی بتیس حروف ہیں تو ان کفار اور ان بے دینوں نے بھی یہ بات نہیں کہی کہ یہ کلام جو ہے اس جیسے ہمارے قصیدے اور ہمارا کلام جو ہے وہ اس کا قرآن جیسا کلام ہے کیونکہ قرآن بھی جو ہے بتیس حروفوں سے بنا ہے عربی کے بتیس حروف ہیں تو انہی سے یہ کلام الہی بھی بنا ہے اور ہمارے قصیدے اور ہمارا کلام ہمارا کلام جو بنتا ہے وہ بھی نہیں بتیس حروف سے بنتا ہے تو پتہ یہ چلا کہ حروف حرف جو ہے وہ اگر کتنے ہی یکساں کیوں نہ ہوں اور برابر کیوں نہ ہوں لیکن کلام جو ہے بھلے وہ انہی حروف سے بنا ہو لیکن ہر کلام کو یکساں نہیں کہا جا سکتا مگر سے حروف عربی کے جو ہے وہ اس میں استعمال ہوئے ہیں اور عرب والے بھی یہی بتیس حروف استعمال کرتے ہیں اپنے کلام اور اپنی گفتگو اور اپنے قصیدے اسی تصیبے بتیس حروفوں سے جو ہے وہ جناب بناتے ہیں لیکن انہوں نے بھی یہ بات نہیں کہی کہ ہمارا کلام جو ہے اس جیسا کلام ہے کیونکہ یہ بھی یعنی، عربی بتیس حروفوں سے بنا ہوا ہے اور ہمارا کلام بھی جو ہے وہ یعنی، انہیں بتیس حروفوں سے بنا ہوا ہے تو جب یہ بات سمجھ لی تو پھر یہاں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو آپ کے اعضا کو اور آپ کے جو ہے بدن مبارک کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب ہمارے بھی دو ہاتھ اور حضور کے بھی نبی کے بھی دو ہاتھ تھے تو وہ بھی ہمارے جیسے ہیں اب اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ وہ جو ہے ان کفار سے بھی زیادہ جو ہے احمد اور بے وقوف ہے کہ کفار نے بھی ایسی بات نہیں کی انہوں نے بھی جو ہے یہ نہیں کہا کہ ہمارا کلام اور ہمارا قصیدہ جو ہے وہ قرآن جیسا ہے کیونکہ ہمارا کلام اور ہمارا قصیدہ بھی جو ہے وہی ہے کہ جس میں یہی حروف استعمال ہوئے ہیں انہوں نے بھی یہ بات نہیں کہی تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہمارے جیسے ہیں اور ہمارے مثل ہیں تو وہ بالکل ہی میرا جو ہے وہ جاہل اور بے وقوف اور بالکل جو ہے وہ احمق ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے وہ ان باتوں کے سمجھنے کی توفیق گنیک فرمائے الحمد للہ رب العالمین